ہم روزانہ سینکڑوں نہیں بلکہ شاید ہزاروں فیصلے کرتے ہیں بالکل اور ان میں سے زیادہ تر تو ہم لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم ہفتوں سوچتے ہیں مطلب راتوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں اور کچھ فیصلے ہم سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں کر گزرتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کس بنیاد پر یہ طے کرتے ہیں کہ کہاں رک کر سوچنا ہے اور کہاں فوراً رد عمل دینا ہے یہی تو اصل سوال ہے تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے یہ تحریر دراصل سید جہان زیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک سے ایک انتہائی دلچسپ اقتباس ہے جی اور اس مطالعے کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کی رفتار میں توازن کتنا ضروری ہے بالکل آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دماغ کی یہ رفتار کب ہمیں دھوکہ دیتی ہے اور کب فوری فیصلہ تباہی لاتا ہے اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ صدیوں پرانی اسلامی حکمت اور آج کی جدید ترین نفسیات بالکل ایک ہی بات سکھا رہی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے وہ کیسے دیکھیں ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کی ایک نا ختم ہونے والی بھرمار ہے ہر طرف سے ہم پر ایک دباؤ ہے کہ ہم فوراً رد عمل دیں صحیح مطلب سوشل میڈیا ہو یا خبریں یا پھر دفتر کے معاملات بالکل ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ جو جتنی جلدی جواب دے گا وہ اتنا ہی سمارٹ ہے رفتار کو ہی کامیابی اور ذہانت کی حتمی دلیل مان لیا گیا ہے ویسا ہی ماحول بن چکا ہے لیکن در حقیقت معلومات کو پروسیس کرنے کی رفتار اور اس میں توازن ہی ہمارے فیصلوں کے معیار کا اصل تعین کرتا ہے تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں اگر ہم بات کا آغاز اس سوال سے کریں کہ یہ جلد بازی آخر اتنی نقصان دہ کیوں سمجھی جاتی ہے تحریر میں جب اس حوالے سے قرآن نقطۂ نظر کو سامنے رکھا گیا ہے تو ایک عجیب ہی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے جی بالکل عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص غلط فیصلہ کر رہا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن انسانی نفسیات کی بہت گہری عکاسی کرتا ہے تحریر میں سورہ البقرہ کی آیت گیارہ کا حوالہ موجود ہے جہاں فرمایا گیا و ادا قیل الحم لاتف سدو فل ارد قالو ان نما مسلحون یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں بالکل اب ذرا اس نفسیات پر غور کریں یہ لوگ جان بوجھ کر یا کسی ولن کی طرح ہنس کر دنیا کو تباہ نہیں کر رہے انہیں سچ میں یہ لگتا ہے کہ وہ حالات کو ٹھیک کر رہے ہیں hmm. مطلب وہ اپنے حساب سے بالکل صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں جی ان کا یہ ظاہری گمان جسے قرآن کی زبان میں زن کہا جاتا ہے انہیں ایک شدید فریب میں مبتلا کر دیتا ہے انسان کے پاس معلومات محدود ہوتی ہیں وہ اسی محدود دائرے میں ایک فوری نتیجہ نکالتا ہے اور اسے حتمی سچ مان لیتا ہے ایسا ہی ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر عمل شروع کر دیتا ہے اسی لیے سورہ الحجرات کی آیت بارہ میں تمبی کی گئی ہے کہ بہت زیادہ زن سے بچو کیونکہ بعض زن گناہ ہے یہ بات تو ہمارے روزمرہ کے رویوں سے بہت ملتی جلتی ہے ہم اکثر ادھوری بات سن کر پورا مقدمہ قائم کر لیتے ہیں اسی حوالے سے احادیث میں بھی بہت واضح رہنمائی ملتی ہے جی بالکل امام علی علیہ السلام کا ایک کال اس تحریر میں شامل ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص جلدی فیصلہ کرتا ہے وہ حق کو ضائع کر دیتا ہے بہت گہری بات ہے مطلب یہاں جلد بازی کو سیدھا نا اور حق تلفی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اور اس کی ایک زبردست عملی تشریح ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس کال میں ملتی ہے کہ مومن وہ نہیں جو محض زن یا شبے کی بنیاد پر فیصلے کرے یعنی سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے جی اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ محض اپنے اندازوں یا کسی کے ظاہری رویے کو دیکھ کر فوراً رائے قائم کر لینا ایک باشعور انسان کا شیوا نہیں ہے جب ہم زن پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے فہم کے دروازے بند کر دیتے ہیں ہم مزید کچھ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے بالکل کیونکہ ہم نے تو اپنے ذہن میں فیصلہ سنا دیا ہوتا ہے اب اس قدیب حکمت کو ذرا آج کے دور کے عرصے سے دیکھتے ہیں یہ واقعی حیران کن ہے کہ آج کی سائنس جسے ہم ماڈرن سائیکالوجی کہتے ہیں وہ بھی اسی زن اور گمان کے نقصانات پر پوری پوری کتابیں لکھ رہی ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ مسہور کن ہے وہ یہ ہے کہ جدید نفسیات اس زن یا فوری گمان کو کوگنیٹو بائزز یعنی ذہنی تعصبات کا نام دیتی ہے hmm. اس میں ایک بہت ہی مشہور تصور ہے جسے فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر یا بنیادی وصفی غلطی کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی دوسرے شخص کے کسی فیل کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً اسے اس شخص کی ذات یا شخصیت سے جوڑ دیتا ہے اچھا جبکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے حالات یا مجبوریوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے اسے اگر ہم ذرا آسان الفاظ میں سمجھیں تو کیا اس کی مثال ٹریفک والے اس روزمرہ کے واقعے سے دی جا سکتی ہے جی بتائیں جیسے اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور کوئی شخص تیزی سے ہماری گاڑی کے آگے سے کٹ مار کر نکل جائے تو ہاں, ہاں ہمارا پہلا خیال یہی آتا ہے کہ یہ کتنا بدتمیز جاہل اور لاپرواہ انسان ہے ہم فوراً اس کی شخصیت پر فیصلہ دے دیتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے لیکن اب اسی کی دوسری طرف دیکھیں اگر آپ خود کسی دن بہت جلدی میں ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ہاسپٹل کی ایمرجنسی ہے اور آپ کو کسی کو کٹ مارنا پڑ جائے تو آپ اپنے آپ کو کیا جواز دیتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ میری تو مجبوری تھی حالات ہی ایسے تھے دیکھا آپ نے یعنی ہم اپنے غلط افعال کو تو حالات کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں لیکن جب کوئی دوسرا وہی کام کرے تو ہم اسے اس کی بری شخصیت کا نتیجہ قرار دے کر اس پر فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں کمال ہے <laughs> یہی وہ زن ہے جس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے ہمارا دماغ شارٹ کٹ لیتا ہے کیونکہ حالات اور سیاق و سباق کو سمجھنے میں محنت درکار ہوتی ہے یہ تو واقعی ایک لمحہ فکریا ہے کہ ہم دن بھر میں کتنے لوگوں کو اس طرح کے زن کی بنیاد پر جج کرتے ہیں تو نفسیات اس کا کیا حل بتاتی ہے یعنی اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا جی اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوری اور سخت رائے ذہن میں آئے تو انسان خود کو روک کر یہ سوچے کہ اس رویے کی کوئی اور وجہ بھی تو ہو سکتی ہے یہ مشق انسان کو ایک محدود دائرے سے نکال کر مختلف زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے پر مجبور کرتی ہے اسی صبر اور امکانات پر غور کرنے کی ایک انتہائی خوبصورت عملی مثال تحریر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے دی گئی ہے بے شک اگر ہم اس واقعے کو ایک عام انسانی نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ کتنا حیران کن ہے ان کے اپنے سگے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا کنویں میں پھینکا غلام بنا کر بیچ دیا بہت بڑی زیادتی تھی اور پھر جب وہ مصر کے خزانوں کے مالک بنے اور وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے تو ان کے پاس طاقت تھی وہ اگر چاہتے تو فوری غصے میں آ کر اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو یاد کر کے فوراً انہیں سزائے موت سنا دیتے اور یہ بالکل قدرتی رد عمل ہوتا جی بالکل لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے فوراً رد عمل دینے کے بجائے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا صبر کیا تدبر کیا اور پورے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نہایت متوازن اور حکمتانہ قدم اٹھایا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو اور جذبات اپنے عروج پر ہوں تب بھی اگر آپ اپنی فہم و فراست کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تو آپ اصل میں طاقتور ہیں بالکل فوری رد عمل طاقت کی نہیں بلکہ اکثر کمزوری کی نشانی ہوتا ہے لیکن ایک منٹ اب یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے وہ کیا کیا اس ساری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں سستی دکھانی چاہیے کیا فوری فیصلہ کرنا ہر حال میں برا ہے مطلب اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں آگ لگ جائے تو ہم وہاں کھڑے ہو کر مختلف امکانات پر غور تو نہیں کریں گے نا کیا تاخیر کرنا ہمیشہ ہی درست حکمت عملی ہے اگر ہم اس بات کو وسیع تر حقائق سے جوڑیں تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے یہاں بات ہرگز یہ نہیں ہو رہی کہ انسان ہر فیصلے میں سست ہو جائے یا کاہلی کا شکار ہو جائے صحیح اصل کمال اور خوبی موقع شناس ہونا ہے یہ جاننا کہ کس موقع پر رفتار یعنی تیزی اور سرت درکار ہے اور کس موقع پر ٹھہراؤ اور سکون یعنی تنی کی ضرورت ہے توازن ہی دراصل وہ فن ہے جو انسان کو کامیاب بناتا ہے اور قرآن کس طرح ان دونوں رویوں میں توازن قائم کرتا ہے تحریر میں اس کا بہت ہی دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جی بالکل ایک طرف سورت الاسرا کی آیت گیارہ ہے جو ایک انسانی نفسیات بیان کرتی ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے یہ تو ہماری ساخت کا حصہ ہے لیکن پھر سورہ البقرہ کی آیت 148 میں ایک حکم آتا ہے فستا بکل الخیرات یعنی نیکیوں میں سبقت لے جاؤ بھلائی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑو یہاں تو ٹھہرنے کا سوچنے کا یا تاخیر کرنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یہاں تو واضح طور پر تیزی اور صورت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے بالکل اور یہ توازن کی بہترین مثال ہے قرآن انسان کی اس فطری جلد بازی کو مکمل طور پر دباتا نہیں ہے بلکہ اسے ایک درست سم دے دیتا ہے اچھا تو جہاں نیکی کا کام ہو جی جہاں کسی کی جان بچانی ہو کوئی واضح اخلاقی ذمہ داری ہو وہاں رک کر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تاخیر کرنا دراصل موقع گنوانے کے مترادف ہے ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف جہاں معاملہ پیچیدہ ہو وہاں کے لیے حکم مختلف ہے جیسے سورہ الحجرات کی آیت 6 کا وہ مشہور حکم فتبینو یعنی تحقیق کرو مطلب چھان بین کرو جی جب کوئی خبر آئے جب کسی پر الزام لگانا ہو یا کوئی ایسا فیصلہ ہو جس کے نتائج پورے معاشرے یا کسی دوسرے انسان کی زندگی پر پڑ سکتے ہوں تو وہاں جلد بازی فساد کا باعث بنتی ہے وہاں رکنا اور چھانبین کرنا فرض ہو جاتا ہے یعنی اصول یہ بنا کہ جہاں کوئی خطرہ ہو کوئی بھام ہو وہاں ٹھہراؤ لازم ہے اور جہاں نیکی سچائی اور خیر واضح ہو وہاں دیر کرنا مناسب نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ ٹھہراؤ اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے مگر اس کا اطلاق حالات و سیاق و سباق کے مطابق بدلتا رہتا ہے جی اور اس موقع شناسی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بار پھر اپنے دماغ کے اندر جھانکنا پڑے گا کہ وہ کیسے کام کرتا ہے یہاں آ کر یہ مطالعہ واقعی انتہائی دلچسپ ہو جاتا ہے تحریر میں نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات ڈینیل کینمن کی شہرائے آفاق تحقیق کا ذکر کیا گیا ہے جس نے انسانی ذہن کو دو مختلف حصوں یا یوں کہہ لیں کہ دو طرز فکر میں تقسیم کیا ہے سسٹم ون اور سسٹم ٹو جی سسٹم ون اور سسٹم ٹو کیا ہم اس کو تھوڑا مزید کھول کر بیان کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں نظام کیسے کام کرتے ہیں بالکل ڈینیل کینمن کی یہ تحقیق نفسیات کی دنیا میں ایک انقلاب تھی اس نے بتایا کہ ہمارا دماغ بے وقت دو متوازی سسٹمز پر چل رہا ہے سسٹم ون دراصل ہمارا آٹو پائلٹ ہے آٹو پائلٹ سے کیا مراد ہے یہ انتہائی تیز فوری اور وجدانی انداز میں کام کرتا ہے اس میں کوئی شعوری محنت نہیں لگتی مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی چیز آ جائے تو آپ فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے ایک طرح کا جی یا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں تو جواب فوراً چار ذہن میں آ جاتا ہے اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو کم سے کم توانائی خرچ کر کے فوری رد عمل دیتا ہے اور میرے خیال میں ہماری روز مرہ کی زندگی کا بڑا حصہ شاید پچانوے فیصد سے زیادہ معاملات اسی سسٹم ون کے تحت چل رہے ہوتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے رات کے دو بجے آن لائن شاپنگ کرتے وقت جو ہم چیزیں کارٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں وہ بھی سسٹم ون ہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ بس لے لو سوچو مت <laughs> جی بالکل جبکہ دوسری طرف سسٹم ٹو ہے یہ ہمارے دماغ کا ایک باشعور قدرے سست اور تجزیاتی حصہ ہے یہ محنت طلب ہے مطلب جہاں دماغ لگانا پڑے جی جب آپ کو کوئی پیچیدہ ریاضی کا سوال حل کرنا ہو یا اپنا ٹیکس ریٹرن بھرنا ہو یا دو مختلف جاب آفرز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہاں سسٹم ون کام نہیں آتا وہاں میں سوچنا پڑتا ہے وہاں آپ کو جان بوجھ کر سسٹم ٹو کو جگانا پڑتا ہے جو حقائق کو دیکھتا ہے شواہد کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے قرآن کا حکم فتح بئی دراصل دماغ کے اسی سسٹم ٹو کو متحرک کرنے کا مطالبہ ہے کیا کمال کی بات ہے مطلب اسلام میں جس چیز کو ہم حکمت کہتے آئے ہیں جدید سائنس سے کوگنیٹو فلیکسیبلٹی یا ذہنی لچک کا نام دے رہی ہے بالکل سورہ البقرہ کی آیت دو سو انہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دی گئی اب اگر ہم اس نفسیاتی تناظر میں دیکھیں تو حکمت صرف بے تحاشا کتابیں پڑھنے یا معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں ہے جی ایسا ہی ہے بلکہ حکمت دراصل اس بات کا ادراک ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب سسٹم ون کو آٹو پائلٹ پر چلنے دینا ہے اور کب خطرے کی گھنٹی بجا کر سسٹم ٹو کو کمانڈ سنبھالنے کا کہنا ہے اور اس توازن کی اس ذہنی لچک کی اس سے بڑی عملی مثال اور کیا ہو سکتی ہے جو تحریر میں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہے بے شک ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک حیران کن تضاد یا یوں کہہ لیں کہ ایک کمال کا توازن نظر آتا ہے میدان جنگ میں یا جب حکومتی اور انتظامی امور میں فوری فیصلوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ان کی رفتار اور فیصلہ کن انداز کی کوئی مثال نہیں ملتی وہاں ان کا وجدان کام کر رہا ہوتا تھا جی وہاں ان کا سسٹم ون پوری طرح کام کر رہا ہوتا تھا کیونکہ ان کا وجدان تربیت یافتہ تھا لیکن جب معاملہ قضاوت کا ہوتا عدالت میں انصاف فراہم کرنے کا ہوتا یا ایسے سماجی معاملات کا جہاں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو وہی ہستی انتہائی محتاط پرسکون اور ٹھہراؤ والی بن جاتی تھیں وہاں وہ ہر گواہ ہر ثبوت اور ہر پہلو کا بغور جائزہ لیتے جو کہ سسٹم ٹو کی مکمل عکاسی ہے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ وہ اپنے ذہن اور جذبات کے غلام نہیں تھے بلکہ وہ ان دونوں سسٹمز کے ماسٹر تھے وہ جانتے تھے کہ کہاں رفتار کی ضرورت ہے اور کہاں رک کر تجزیہ کرنے کی بالکل صحیح کہا آپ نے تو اس سب کا آخر کیا مطلب ہے ایک عام انسان جو روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے جو صبح دفتر جاتا ہے گھر بار چلاتا ہے وہ اس گہرے علم کو اپنی زندگی میں کیسے اپنائے یہ ایک بہت اہم اور عملی سوال ہے ہمیں کیسے پتا چلے کہ کب ہمیں اپنے فوری تاثرات پر بھروسہ کرنا ہے اور کب خود کو زبردستی روکنا ہے اس حوالے سے ماہرین بہت ہی عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ صورتحال سے آپ کی شناسائی کتنی ہے مطلب ہم اس کام کو کتنا جانتے ہیں جی اگر آپ کسی کام میں ماہر ہیں آپ کے پاس برسوں کا تجربہ ہے اور حالات آپ کے لیے مانوس ہیں تو وہاں آپ کا سسٹم ون آپ کو دھوکہ نہیں دے گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک تجربے کار سرجن جب آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے تو وہ کتابیں کھول کر نہیں بیٹھتا اس کا ذہن اور ہاتھ خود بخود درست فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں یا ایک فائر فائٹر آگ بجھاتے وقت وجدان پر فیصلہ کرتا ہے ایسے مقامات پر فوری انداز فکر بہترین ہے لیکن مسئلہ تو وہاں پیدا ہوتا ہے جب صورتحال غیر یقینی ہو اور ہم پھر بھی اسی رفتار سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں بالکل ایسا ہی ہے جب کوئی فیصلہ غیر یقینی ہو پیچیدہ ہو یا اس کے نتائج بہت بڑے ہونے والے ہوں جیسے کوئی بڑی مالی سرمایہ کاری کرنی ہو کوئی نئی ملازمت اختیار کرنی ہو یا سب سے بڑھ کر کسی انسان پر کوئی بڑا الزام لگانا ہو یا اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنی ہو تو ایسے موقع پر اپنے فوری تاثر یا سسٹم ون پر بھروسہ کرنا تباہ کن ہو سکتا ہے مطلب ان معاملات میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے جی ان مقامات پر انسان کو جان بوجھ کر بریک لگانی چاہیے اپنے ذہن کو زبردستی سسٹم ٹو کی طرف دھکیلنا چاہیے اور شواہد کی تلاش کرنی چاہیے اور میرے خیال میں جذبات اس پورے عمل کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں غصے یا خوف کی حالت میں تو ہمارا تجزیاتی نظام ویسے ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جذبات کے حوالے سے تو سخت خبردار کیا گیا ہے جب انسان شدید غصے میں ہو یا کسی شدید خوف کا شکار ہو حتیٰ کہ جب حد سے زیادہ خوش بھی ہو تو اس وقت دماغ کا تجزیاتی حصہ یعنی سسٹم ٹو مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور سسٹم ون حاوی ہو جاتا ہے جی فوری رد عمل دینے والا حصہ پوری طرح حاوی ہو جاتا ہے اس لیے یہ ایک سنہری اصول ہے اور شاید زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سبق بھی کہ جب تک ذہنی سکون واپس نہ آ جائے کوئی بھی بڑا فیصلہ ہرگز نہ کیا جائے hmm. غصے میں کیے گئے فیصلے ہمیشہ تباہی لاتے ہیں اور خوشی میں کیے گئے وعدے اکثر نبھائے نہیں جاتے یہ بات کتنی سچ ہے ہم سب نے کبھی نہ کبھی غصے میں کوئی ایسا میسج یا ای میل ٹائپ کر کے فوراً سینڈ کی ہوگی جس پر اگلے ہی دن ہمیں شدید پچھتاوا ہوا ہوگا ہاں ہاں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کاش اس وقت ہم نے سسٹم ٹو کا استعمال کر کے اس میسج کو صرف ڈرافٹ میں رکھ لیا ہوتا اور ہاں اس مطالعے میں ایک اور بہت ہی کام کی بات ہے کہ ذہنی شارٹ کٹس کے دھوکے سے کیسے بچا جائے اگر کوئی جواب یا کسی مسئلے کا حل میرے ذہن میں بہت آسانی سے آ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کو سب سے زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اچھا اگر کسی پیچیدہ صورتحال کا جواب ذہن میں بہت تیزی سے ابھرے تو خود کو روک کر یہ پوچھیں کہ کیا یہ واقعی درست حل ہے یا محض کسی پچھلے واقعہ کی سطحی شباہت کا دھوکہ مطلب ہمارا دماغ پرانی چیزوں کو نئے پر فٹ کرتا ہے جی ہمارا دماغ توانائی بچانے کے لیے پرانے سانچوں کو نئے حالات پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ہم ہیورسٹکس یا ذہنی شارٹ کٹس کہتے ہیں hmm. خصوصاً جب معاملہ اعداد و شمار کا ہو امکانات کا ہو یا انسانی رویوں کو جج کرنے کا ہو تو یہ شارٹ کٹس اکثر ہمیں بہت سنگین غلطیوں کی طرف لے جاتے ہیں کیا ہی زبردست اور آنکھیں کھول دینے والا مطالعہ رہا آج کا بالکل اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو قرآن کا وہ اصول فتبینو یعنی تحقیق کرو اور بعض گمان گناہ ہیں ہمیں سکھاتا ہے کہ ادھوری معلومات پر حتمی فیصلے صادر کرنا بند کریں جی ون اور سسٹم ٹو بھی ہمیں یہی ذہنی لچک سکھا رہے ہیں اور ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے وہی اصل دانش مندی اور حکمت ہے اس ساری گفتگو اور اس گہرے مطالعے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ابھرتا ہے وہ کیا اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارا انسانی دماغ اپنی توانائی بچانے کے لیے محنت سے بچنے کے لیے ہر وقت سسٹم ون یعنی فوری انداز فکر کے شارٹ کٹس ڈھونڈتا رہتا ہے اور یہی ہماری بایولوجی ہے جی تو ذرا سوچئے آج ہماری ذاتی سماجی اور خاندانی زندگی میں ایسی کون سی حتمی حقیقتیں ایسے کون سے مضبوط عقائد یا رویے موجود ہیں جنہیں ہم نے برسوں سے سچ مان رکھا ہے جن پر ہم اندھا یقین کیے بیٹھے ہیں لیکن اگر ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور ان برسوں پرانے عقائد اور رویوں پر سسٹم ٹو کی منطق اور قرآن کے فتح بینوں یعنی مکمل تحقیق کرنے کا اصول لاگو کریں تو کیا ان کی کلئی نہیں کھل جائے گی کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے کچھ سب سے پختہ یقین ہمارے وہ نظریات جن پر ہم جان دینے کو تیار رہتے ہیں وہ محض ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے دھوکے اور شارٹ کٹس کے سوا کچھ بھی نہ ہو یہ تو واقعی انتہائی گہرا اور سچ کہوں تو تھوڑا سا پریشان کر دینے والا خیال ہے کہ جن باتوں پر ہمارا سب سے زیادہ یقین ہے ہو سکتا ہے وہ صرف ہمارے دماغ کی سستی کا نتیجہ ہوں بالکل ایسا ہی ہے لیکن یہی تو علم کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر اور اپنے ہی بنائے ہوئے خول سے باہر نکلنے پر مجبور کرتا ہے اس شاندار اور فکر انگیز خیال کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ اگلی بار جب ہم کوئی فوری فیصلہ کرنے لگیں گے تو ہمارا دماغ ہمیں ایک لمحے کے لیے ضرور روکے گا علم اور حکمت کی یہ کھوج اسی طرح جاری رہنی چاہیے سوال اٹھاتے رہیے اور حقائق کو کھوجتے رہیے گا